برادرانی وطن سے تعلقات احادیث اور اسو رسول کی روشنی میں برادران وطن سے روابط کے سلسلے میں قرآن آیات کے حوالے سے کچھ باتیں پچھلے صفحات میں پیش کی گئی ہیں احادیث رسول میں اس اہم موضوع پر رہنمائی موجود ہے حضور کی زندگی کے بعض واقعہ سے اسلام کی مزاج کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے ذیل میں احادث رسول اور سیرت مبارکہ سے منتخب واقعات درج کیے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے پر رحم نہ کرو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک رحیم ہے آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے ساتھی پر رحم کرے بلکہ میری مراد رحمت عام سے ہے مستدری کے حاکم جلد چار صفحہ ایک سو ستسٹھ یعنی ایمان کا اہم تقاضا رحم ہے اس کو پورا نہ کیا جائے تو ایمان معتبر نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ مسلمان سارے انسانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد بن کر رحم و کرم کا معاملہ کرے اس لیے کہ انسانوں سے تعلق کا ہونا ضروری ہے ایک دوسری حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات منقطع نہ کرو ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو ایک دوسرے سے کینا نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو خدا کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو ترمزی لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تب تم مسلم ہوگے دوسری حدث میں پڑوسی کا ذکر ہے یعنی پڑوسی کے لیے وہی پسند کرو ترمزی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اس کنبے کے ساتھ نیکی کرے تبرانی و بحقیق ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تم میں اللہ کے نزدیک بہترین وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق سے حسن سلوک کرے وہ وقت تہجد رسول اللہ وضو کے بعد اپنی سیدھی انگلی آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اکیلا ہی معبود ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسان تیرے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری قیادت نہیں کی وہ بندہ عرض کرے گا میں تیری عبادت کس طرح کرتا تو خود سارے جہان کا پروردگار ہے اللہ فرمائے گا کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ فلام بندہ بیمار پڑا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھ کو اس کے پاس موجود پاتا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ عرض کرے گا پروردگار تو خود رب العالمین ہے میں تجھ کو کس طرح کھانا کھلاتا اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن نے اسے نہیں کھلایا اگر اسے کھلاتا تو اس کو کھانے کو میرے پاس موجود پاتا اے ابن آدم میں نے سے پانی مانگا لیکن نے نہیں پلایا بندہ عرض کرے گا پروردگار میں تجھے کس طرح پانی پلاتا تو خود رب العالمین ہے اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے نہیں پلایا اگر تو پلاتا تو میرے پاس موجود پاتا مسلم برادران وطن سے تعلقات کے ضمن میں اس رسول کے حوالے سے مولانا عبداللہ جولم عمری لکھتے ہیں اسلام کی تعلیم محض نظریاتی قسم کی نہ تھی بلکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا چنانچہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلق قائم کیا ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا انہیں فائدہ پہنچایا انہیں قبول اسلام کی دعوت دی اور جو غیر مسلم مشرف و اسلام ہونے کے لیے تیار ہوئے انہیں داخل اسلام کر لیا اس سلسلے کی بے شمار مثالیں احادیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں رسول اکرم کے مشرقین کے ساتھ گہرے تعلقات تھے چنانچہ آپ نے مشرقین سے ہدیہ قبول کیا اور انہیں اپنی طرف سے بھی ہدیہ دیا یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ غیر مسلموں سے تعلقات کی استواری کا مقصد دعوت ہے جب بھی موقع ملے ان تعلقات سے فائدہ اٹھا کر انہیں دین کی دعوت دی جائے اللہ کے رسول کے تعلقات اپنے چچا ابو طالب سے تھے جو مشرق تھے اور ایک یہودی غلام سے بھی مشرق تھے اور ایک یہودی غلام سے بھی تھے جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا آپ نے ان تعلقات سے فائدہ اٹھا کر انہیں دین کی دعوت دی جب ابو طالب کے وفات کا قریب آیا تو اس وقت بھی آپ نے انہیں اللہ انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی مگر وہ توفیق الہی سے محروم رہے اس کے برعکس یہودی غلام کو مرز الموت میں جب آپ نے دعوت دی تو اسے توفیق الہی نصیب بھی اور وہ مشرف با اسلام ہوا ماہ نامہ راہ اعتدال جون 2016 صفحہ 75-76